عبد السمد بن عبد الوارث نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی کہا ہمیں داؤد نے ابو نظرہ سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت ابو سعید اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایک خلیفہ ہوگا جو مال تقسیم کرے گا اور اس کو شمار نہیں کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار تین سو اٹھارہ